بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آفتاب کی روشنی کی قسم واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے ما ودعك ربك وما قلا اے نبی تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وہی کا بیان کرتے رہنا